ان کا سوال ہے کہ پاکستان سے ہے ان کا سوال تو وہ سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور سبھی بھائیوں کی خدمت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے کے لیے لیکن پاکستان کے وقت کے لحاظ سے ذرا پروگرام دیر سے ہوتا ہے لیکن بہرحال سلام عرض ہے سب کی خدمت میں ان کا سوال ہے کہ حضرت رام مفتی صاحب وہ کون سے عذر ہیں جن کے سبب نماز کا توڑ ڈالنا واجب ہے جزاک اللہ خیر نماز توڑنے کا ایک عذر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اندھا آدمی ہے وہ کہیں کنویں میں گر رہا ہے اس کو پتا نہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تو آدمی نماز توڑ کر اس کو بتائے اور اس کو بچا لے یا ایسی عورت کہ جو قابلہ ہے یعنی کیا اس کو کہیں گے ڈاکٹر ہے یا دائیا ہے دائی جس کو کہتے ہیں دایا تو اس وقت کے جب کسی عورت کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے اور اس نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جاؤں گی تو ممکن ہے بچے کی یا بچے جن کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو بھی نماز توڑنی جو ہے وہ واجب ہے یعنی کسی کی جان بہرحال بچانے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی جان کو خطرہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دشمن حملہ کر رہا ہے یا مسئلہ ہے کہ کوئی سانپ ہے بہت بڑا اس نے حملہ کر دیا یا کوئی ایسی اپنی جان کو خطرہ ہے تو پھر بھی نماز توڑنی واجب ہے تو یہ کچھ ہے جن میں خود نماز اور کچھ ایسے عذر ہیں کہ جن میں اپنے آپ نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو جو ہے وہ نکل گیا وضو ٹوٹ گیا یا ایسا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے